اسلامی خواتین اللہ تعالی نے ہمیں دین اسلام سے نوازا یہ محض اللہ کا فضل ہے اور کرم ہے اور اس نعمت کی قدر یہ ہے نعمت سے خود ہم فائدہ اٹھائیں اور ہماری اولاد کو بھی اس نعمت سے مستفید کرنے کی پوری کوشش کریں اسلامی سماج کا ڈھانچہ ہی اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان گھرانے میں بچہ پیدا ہو تو اس کا مزاج خالص طور پر دینی بنے اس کے لیے دین اس کی گٹھی میں داخل کر دیا جائے اس کو گہوارے میں دین کی ریت اور رواج اور طریقوں سے واقف کرنے کی ماں باپ کوشش کریں چنانچہ مسلمان گھرانے میں جب بچہ پیدا ہوگا تو پہلے تو ماں نیک ہوگی باپ نیک ہوگا نکاح کس طرح کرنے ہیں حدیث شریف میں فرمایا کہ لڑکی کی جستجو میں مال دیکھتے ہیں خاندان دیکھتے ہیں اور حسن و جمال بھی دیکھتے ہیں تو کوئی بات نہیں یہ سب دیکھو لیکن جو اندر کی خوبی ہے اندر کا کمال ہے اندر کا جمال ہے وہ تو اس کا دین ہے لڑکی دیندار ہو یہ تلاش کرے جب ماں اور باپ دونوں دیندار ہوں گے تو امید یہ ہے کہ آنے والا بچہ انشاءاللہ دیندار بنے گا کیوں اسے دین والا ماحول ملے گا اس آنے والے بچے کو دین والا انوائرمنٹ ملے گا وہ جہاں آنکھیں کھولے گا وہاں نماز ہوگی وہاں قرآن کریم ہوگا وہاں تلاوت ہوگی وہاں وہاں پردہ ہوگا وہاں برقع ہوگا وہاں گھر میں دین کا رکھ ہوگا دین کا چلن ہوگا اس ماحول کا اثر بچے پر پڑھنا یقینی ہے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے اور سڑے ہوئے انڈے کے پاس اچھا انڈا بھی خراب ہو جاتا ہے تو اپنے ماحول کو اچھا بنانا بنانا دیندار خالی گھر میں ایک بچہ مکتب میں داخل ہوتا ہے پورے گھر کا ماحول بدل جاتا ہے صبح میں اس کو مدرسے بھیجنے کی ماں باپ فکر کرتے ہیں اب اس کے لیے ناشتے کا جلدی اہتمام کرتے ہیں جیسے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تین چار سال تک گھر میں غفلتوں کا ماحول جس دن سے بچے کو اسکول بھیجنے کا ارادہ کیا ماں باپ کی نیند اڑ جاتی ہے اب ماں لے کے جائے گی باپ لے کے جائے گا اس کے ڈریس کا انتظام اس کے جوتوں کا انتظام اس کی فی کا انتظام اس کے پڑھنے لکھنے کا انتظام اس کے ٹیوشن کا انتظام چھوٹی سی دنیا چند سالوں کی دنیا کے لیے چار سال سے بچے کو اس چکی میں ہم ڈال دیتے ہیں اسے کھیلنے کا موقع تک نہیں ملتا اسے پلکنے کا موقع نہیں ملتا اس کو اس چکی میں پیس پیس کر انسان نما حیوان بناتے ہیں پیسے بنانے کی مشین ہے تیرے اندر سکے ڈھالے جائیں گے تیرا دنیا میں مقام تیری ڈگری کے اعتبار سے ہوگا تیرا پوزیشن تیرے مال کے اعتبار سے ہوگا تیرے مکان کے اعتبار سے ہوگا تیری حیثیت کے اعتبار سے تیری لوگ آپ مدد کریں گے بس ذہنوں میں ماں باپ کی یہ بات بیٹھی ہے قرضہ لا بھی کہتا ہے بچے کو ڈاکٹر بناؤں گا پڑھاؤں گا اسلام نہ نہیں کہتا اپنے بچے کو اچھا ایجوکیشن دیجیے وہ بیچارہ بچہ کہہ رہا تھا کہ انگریزی پڑھایا بچوں کو قرآن پڑھانا بھول گئے تو انگریزی پڑھانا منع نہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ انگریزی پڑھاؤ کوئی بات نہیں موجودہ دور انگریزی دور ہے یعنی زیادہ تر جو ہوتا ہے جو لکھا پڑھائی ہوتی ہے دفاتر میں میں اس انگریزی ہوتا ہے کوئی ہمارا مزاج بھی ایسا ہو گیا ہے کہ ہم کو انگریزی چاہیے حالانکہ ماں باپ اچھا لیکن بچہ انگریزی میں ماہر ہو جائے اس کی فکر کرے گے اسلام نے اس کو بھی نہیں روکا چلو وقت کا تقاضا کہ آپ پڑھائی اسکول بھی پڑھائیں گے اچھے سے اچھا ایجوکیشن دیجیے اسلام نہ نہیں کہتا لیکن جتنا اچھا ہم دنیا کی تعلیم کی فکر کر رہے ہیں کیا ہم اتنی اچھی بچوں کے دین کی فکر کر رہے ہیں اس کی تعلیم کی فکر کر رہے ہیں بالفرض و تقدیر ہمارے بچے کو ہم نے خاطر خواہ دنیا نہیں پڑھائی ہم کو اتنا فائنانشیل پوزیشن نہیں ملا کہ ہم بچے کو آگے بڑھائیں تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بغیر محنت کے بھی دینے والوں کو رسک دیا ہے پرندے کوئی محنت نہیں کرتے کوئی آفس میں کام نہیں کرتے لیکن بھوکے بھی نہیں رہتے سانپ کوئی جگہ دکان میں ملازمت نہیں کرتا لیکن اللہ روزی اس کو بھی دیتا ہے بچھو کو بھی اللہ کھلاتا ہے حالانکہ بچھو دوسروں کو نقصان دیتا ہے جس کو اللہ نے سانس ادا کی ہے اللہ اس کو روزی بھی دے گا جو اللہ سانس میں ہوائیں دیتا ہے وہ پیٹ میں میدے کے لیے غذائیں بھی دے گا جس اللہ نے دان دیے ہیں وہ چبانے کے لیے غذا بھی دے گا سرکار نے فرمایا ہم سے تو یہ پرندے اچھے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو وہ ہمیں نہیں مارے گا اتنا یقین اور اتنا بھروسہ اگر اللہ کے بندوں کو اور اللہ کے ماننے والوں کو اللہ پر آ جائے کہ اللہ ہمیں بھی دے سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو گھروں میں روزی ادا کرے گا بارہ ہوا پارہ شروع ہوتا ہے

پھرنے والا اور جاندار ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو روزی دینا اپنے ذمہ لیا ہے لیکن جب بندہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں بھوکا مر جاؤں گا کہاں سے کماؤں گا کہاں سے آئے گا کون گھر میں رکھ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ معاملہ ہمارے حوالے کر دیتے ہیں کہ میری ہم نے اللہ پہ چھوڑا ہوگا اللہ غیب سے انتظام کرتے حدیث شریف کی آئے تھے مدینے کے باہر ڈالا تھا مسلمان ہو چکے تھے روزی کی تکلیف تھی کھانے کو کچھ تھا نہیں اور نکلے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے جب پاس کھانا پینا کم ہو گیا تو ایک شخص کو بھیجا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ ہم لوگ بھوکے ہیں اللہ کے رسول کچھ کھانے کا انتظام کیجیے کچھ بلّہ کچھ کھانے پینے کے لیے توشا دے دیجیے وہ سام نکلے جب دربار رسول میں پہنچے تو سرکار پڑھ رہے تھے یہی آئے تھے کریما وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ پیدا کیا ہے اس کی روزی بھی اللہ نے اپنے دن میں لی ہے ان کو شرم آ گئی کہ سوزو تو فرماتے روزی اللہ نے اپنے دن میں لی ہے اور ہم کہنے بھی یہ جائیں کہ حضور ہماری روزی کا انتظام کرو جبکہ حضور آیت میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے روزی کا سب کے انتظام کیا ہوا ہے واپس چلے گئے ساتھیوں نے پوچھا مکان میں کچھ لے کے نہیں آئے کہاں آ رہا ہے تمہارا رزق انتظام ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد کباب کھائے بڑے بڑے روٹی آئی گوشت آیا سب نے کھایا ارے سرکار نے بڑا ہمارا خیال فرمایا ہمارے لیے توشا بھیجا اتنا کھانا بھیجا جب سرکار کے یہاں پہنچے تو بڑا شکریہ ادا کیا اللہ کے رسول ایک تو ہم دین قبول کرنے کے لیے آئے تھے آپ نے اوپر سے کھانا بھی ہمارے لیے بھیجا جیسا کہ روزہ ہم رکھتے ہیں لیکن مسجد والے افطار کا بیچارے انتظام بھی کرتے ہیں اور سرکار نے کہا میں نے تو کوئی انتظام نہیں کیا تمہارا میں نے کوئی گوشت نہیں بھیجا میں نے کوئی روٹی نہیں بھیجی ہمیں سرکار ہم نے ان کو بھیجا تھا اور انہوں نے کہا کہ انتظام ہو رہا ہے تو ہم یہ سمجھے کہ آپ نے انتظام کیا ہوگا پوچھا بھائی تو میرے پاس آئے تھے کہا میں حضور آیا تھا دروازے تک آیا لیکن آپ تلاوت فرما رہے تھے وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها تو میں واپس چلا گیا یہ آیت نے مجھے شرمندہ کر دیا

اگر دین پر ہمارا بھروسہ ہوتا تو ہماری مسجدیں خالی نہ ہوتی اسکولوں کے لیے کوئی جلسہ نہیں کرنا پڑتا کوئی فنکشن نہیں کرنا پڑتا کوئی اعلان نہیں کرنا پڑتا کوئی لوگوں کو تلقین نہیں کرنی پڑتی کوئی لوگوں کو سمجھانا نہیں پڑتا وہ لوگ نہ کہتے ہمارے پاس نہیں ہے ٹائم ہمارے پاس ویکینسی نہیں ہے جگہ نہیں ہے ہم ان کی گاڑیوں میں ہاتھ ڈال ڈال کے ریکویسٹ کرتے ہیں صاحب پیسہ لے لو لیکن بچے کو ہمارے داخلہ دے دو کیا ہم نے کبھی کسی مدرسے کے باپ میں بھی ایسا کیا ہے کبھی ہم نے کسی استاد محترم کو جا کر ہمارے بچے کے بارے میں پوچھا ہے کہ اس کی علمی پوزیشن کیا ہے یہ قرآن کریم کیسے پڑھ رہا ہے ہم تو صبح ہوتی ہے تو کمانے میں لگ جاتے ہیں سمجھتے ہیں یہ ماں کی ذمہ داری ہے یاد رکھو جتنی ماں کی ذمہ داری ہے اولاد کی اتنی ہی باپ کی ذمہ داری ہے حدیث کہہ رہی ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی اولاد کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جانے والا ہے اللہ تعالیٰ سوال فرمانے والے ہیں یہ مت سمجھنا کہ بچے پیدا ہوئے ہم نے رجسٹریشن کروا لیے پاسپورٹ بنا لیے ان کو جو ہے اسکول میں داخلہ کرا دیا ہمارا کو کوئی پوچھنے والا نہیں یاد رکھو یہ اولاد نعمت ہے اور نعمتوں کے بارے میں سوال ہونا ہے اور کل آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ضرور سوال کرنا گے قرآن کریم نے واضح طور پر فرمایا کیا فرماتے ہیں یا بچاؤ سے اور اپنے فیملی ممبرس کو بھی بچاؤ اخبارات پڑھتے پڑھتے ہیں الگ الگ اخبار اخبار ہوں گے روزانہ کے میں لکھا ہوتا ہے بدکاریوں کی کی کثرت کثرت ہے قتل و گری ہے لوٹ مار یہ پڑھے لکھے زمانے کے اندر اس کی کثرت ہے امریکہ میں لوگ بینک کے لوٹ رہے ہیں سفید پوش جو ہے وہ ڈکیٹیوں پر تیار ہیں دنیا ایسے حالات سے دو چار ہو رہی ہے ہم روزانہ پڑھتے ہیں لیکن ہم کو دین کا ہر بھی خیال نہیں آتا یہ گناہوں کی آگ ہے جو چاروں طرف سے لگی ہوئی ہے اور یہ جو بچوں پر اثر ڈالتی ہے یہ برے اثر کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی اچھے ماحول میں بچے تیار ہوں اس کے لیے کیا ہے مکتبوں کے علاوہ مدرسوں کے علاوہ یہ مسجدوں کے علاوہ لیکن ہم اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں کرتے جتنے مدرسے بڑے بڑے چلتے ہیں ان میں سے اکثر مدرسوں میں جو رپورٹ آتی ہے وہ یہ کہ وہ مقروض ہیں مدرسے مدرسے مقروض ہیں ان کے قرضے باقی ہیں بعض مدرسے سلیب ڈال کے رکھا ہے تو ابھی تک دیوارے امت پیسہ نہیں دے پا رہی کوئی اسکول کو میں نے ایسا نامس نہیں دیکھا یونیورسٹی کو ایسا نامس نہیں دیکھا بڑی شان وجہ صرف یہ ہے کہ دنیا والوں کی نظر صرف مادے پر ہے ایمان والے کو آخرت کو سوچنا ہے وہ بھی نہیں سوچتا اللہ کا بندہ کوئی یوں کہے کہ ہم اتنا پیسہ کہاں سے لائیں ایسے لوگ ہیں جو اکیلے سو سو کروڑ کے قالین بنا رہے ہیں دو سو کروڑ کا قالین تیار ہو رہا ہے مسلمانوں کا ایم بی بی ایس تیار ہوں گے ایم بی تیار ہوں گے فلاں تیار ہوں گے کہاں سے آیا پیسہ کون کہتا ہے کہ امت کے پاس پیسہ نہیں ہے بہت پیسہ ہے لیکن دین کے واسطے نہیں ہے صرف دنیا بنے اگر ہم تین سو دیں گے اور ایک لاکھ نکلیں گے وہاں ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں لیکن جہاں دے کر آخرت میں لینا ہے وہاں ہم خرچ نہیں کرتے کہتے ہیں ڈاکٹر بنائیں گے پچیس لاکھ کا ڈونیشن دیتا ہوں جانتا ہے کہ ڈاکٹر دو سال کے اندر ایک کروڑ لاکھ دے گا گاڑی آ جائے گی مکان بن جائے گا اس لیے ڈاکٹر کے لیے پچیس لاکھ کا ڈونیشن ادھار لا کے دیتا ہے لیکن مدرسے میں اگر دس روپے کی فیس رکھی جاتی ہے تو ماں باپ لڑنے کے لیے آتے ہیں بھائی تم لوگ دس دس روپے فیس رکھتے ہیں ہم کہاں سے لائیں گے ٹیلی ویژن کے کیبل پر تین سو روپیہ خرچ ہوتا ہے کالے وائر کے اوپر پانچ سو روپیہ خرچ ہوتا ہے سفید وائر کے اوپر تین سو خرچ ہوتا ہے کیبل والے کو منت سماجت کر کے کہتے ہیں ایک سال کا دے دوں گا لیکن میرا کیبل مت کاٹنا کیونکہ جہنم کا کنیکشن کا ہے وہ کاٹے گا تو کیا کرے گا آپ کا ٹیلی ویژن اسی ٹیلی ویژن نے آج تک انسانوں کو انسان بنایا کوئی افلاب سکھائے ہاں اس نے مارنا کاٹنا سکھایا بد اخلاقیاں سکھائی ہے لڑکے لڑکیوں کو ناجائز تعلقات سکھائے ہیں حیوانیاں سکھائی ہے بے حیائیاں سکھائی ہیں اگر ہماری نسلیں چھٹیوں کے دوران دس دس گھنٹے ٹیلی ویژن دیکھتے رہے برائیاں انٹرنیٹ دیکھتے رہے موبائل کے جو فیس بک ہیں وہ انسان کے چہرے بگاڑتے رہے تو اس کا نتیجہ بڑا خطرناک جو ہے آئندہ ہمارے لیے آئے گا آج پوری دنیا مل کر ہم کو دین سے ہٹانے کا یہ تمام چیزیں تیار کر کے لگی ہوئی ہے محنت سے کمایا ہوا پیسہ ہم یہ فضول چیز پر لگاتے ہیں اور جس سے آخرت کے اندر پھل لینے ہیں ہم اس کو نہیں کرتے امت کے پاس پیسہ بھی ہے امتیوں کے پاس مال بھی ہے سب کر سکتے ہیں میں ہمیشہ کام کرتا ہوں پانچ کروڑ کی مسجد بنانے والوں کو جب امام کو دینے کی باری آتی ہے تو گلے کے اندر بن جاتا ہے پانچ ہزار روپے امام کو دینا ان کو مشکل لگتا ہے دو کروڑ کی مسجد بنانا آسان ہے جن کے لیے پانچ ہزار روپے امام کو ان کی شان کے مطابق نہیں دے سکتے سیدھا نیگوشیشن کرتے ہیں کتنی باتیں کتنی کنڈیشنیں اس کے ساتھ کرتے ہیں اور اس کو رکھتے ہیں ایک ملازم کی حیثیت سے اس کو دیکھتے ہیں اسے ایک امام کی حیثیت سے کہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر جنت کی ضمانت حاصل کرنی ہے جنت کے دروازے کھلوانے والی چیز لے کر بیٹھا ہے کیا ہے نماز کہتا ہے مکتاب الجنہ جنت کی کنجیاں لے کر تمہیں دے رہا ہے لیکن ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں عزیز دوستو آج سب سے زیادہ اگر فکر کرنی ہے تو یہ کرنی ہے فرمایا گھر میں بچہ پیدا ہو گیا تو ماں نیک ہوگی اور باپ نیک ہوگا تو یہ فکر کرے گا کہ پہلے اس کے ایک کان میں اذان کہو دوسرے کان میں اقامت کہو تاکہ اس کے دل کی تاختی کے اوپر پہلے اللہ کی بڑائی کا نام آ جائے پہلے اللہ کی عظمتوں کا گیت آ جائے یہ دنیا کے نام میں سنے گا اس کا دماغ خراب ہوگا اس کا دل خراب ہوگا اس سے پہلے اللہ کا نام پڑ جائے تاکہ بڑا ہو کے یہ اللہ والا بن جائے یہ نیک بن جائے اس لیے فرمایا اگر وضو نہیں ہے اور ماں آزاد دینا چاہتی ہے دے سکتی ہے اپنے بچے کے کان میں لیکن افسوس یہ ہے کہ ماں کو اذان کے کلمات نہیں آتے پانچ وقت اذان پکاری جاتی ہے لیکن کبھی ہم نے توجہ سے اذان سنی ہے ادھر اذان چل رہی ہے ادھر ٹیلی ویژن چل رہا ہے ادھر اذان ہو رہی ہے ادھر ادھر امام نماز پڑھا رہا ہے ادھر جوان کرکٹ کھیل رہا ہے ارے مسلمانوں کے گھرانے اور مسلمانوں کے محلے اور مسلمانوں کی سوسائٹیاں اور مسلمانوں کی بستیاں تو وہ ہے کہ نماز کے وقت آنے والے اجنبی کو پتا چل جائے کہ نماز کا وقت ہوا ہے سب لوگ عبادت کے اندر مصروف ہیں محلے ویران ہو جائیں اور مسجدیں آباد ہو جائیں گھروں میں آب گزاری ہو جائے اور مسلح بچھا کر ماں بہنیں اللہ کے سامنے رو اگر یہ ماحول ہم بنائیں گے اور یہ ماحول محنتوں سے بنے گا بچار علما محنت کر رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے اور ننے ننے بچوں نے اور بچیوں نے آپ کے سامنے جو پروگرام پیش کیا آپ حیران ہو جائیں گے میں اگر آپ میں سے کسی کو کہوں کہ وہ پروگرام جو بچے نے پیش کیا آپ کا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اللہ کا شکر ادا کرو ہمارے بچے معلوم نہیں کہاں ہوتے لیکن ایک دو گھنٹے بھیجتے ہیں اور وہ بھی بے کے بھیجتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بچوں کو صحیح قرآن کریم پڑھنے والا بنا دیا بہترین نظمیں پڑھنے والا بنا دیا ان کے دل دماغ کے اوپر یہ چیزوں کا بہترین کرتے ہیں تو مجمے پر بہت اچھا اثر اور امپریشن رہتا ہے لیکن مولانا بیٹھتے ہیں تو ان کی تقریر کی وجہ سے بچوں کا امپریشن ختم ہو جاتا ہے اس بنا پر جو ہے لوگ اچھا اثر لے کے نہیں جاتے بچے کی بات نہیں کرتے مولانا کی تقریر کی بات کرتے ہیں اس لیے انہوں نے مولانا کی تقریر ڈراپ کر دی لیکن یہ جلسے کے دستوروں میں ہے کہ جلسے میں کوئی صدر ہوتا ہے اور وہ اس موقع سے جو مناسب باتیں ہوتی ہے وہ آنے والے مجمع کے کان میں ڈالتا ہے تو نظریات تو مختلف مختلف ہیں فرمایا ایک کان میں اذان کا ہو ایک کان میں اقامت کا ہو یاد رکھو بچہ ہوتا ہوا آتا ہے دنیا میں میں ایک ذرافتی نقطہ ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بچہ ہوتا ہوا کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ بچہ ہوتے ہوئے کائیں کائیں یعنی ہم کہاں آئے یہ پوچھتا ہے ہم اس کے کان میں آسان کہتے ہیں کہ تو وہاں آیا ہے جہاں اللہ کا نام ہے تو وہاں آیا ہے جہاں نمازیں ہیں تو وہاں آیا ہے جہاں عبادتیں پھر ایک کان میں اور ایک کان میں اقامت اذان کیوں کہی جاتی ہے نماز کی تیاری کے لیے اور اقامت نماز کھڑی ہو چکی ہے اس کی اطلاع کے لیے ہے اور بچہ نہ نماز کیوں جائے گا اور نہ یہ نماز کے لیے تیاری کرے گا تو پھر اذان کیوں کہی جاتی ہے فرماتے ہیں اذان یہ اسلام کا بہترین پیغام ہے اور یہ پیغام بچے کو دینا ہے اس کو بتانا ہے کہ تجھے آگے چل کے نماز پڑھنی ہے اور اذان اور اقامت کے بعد جتنا ٹائم رہ جاتا ہے کہ صرف نماز ہوتی ہے اتنا ٹائم تیری زندگی کا ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر بخاری میں یہ نقطہ لکھا ہے کہ اذان ہونے کے بعد اقامت اقامت کے بعد اللہ کو اکبر کہنے میں کتنے لمحے لگتے ہیں امام کو فرماتے ہیں تمہاری اذان بھی ہو چکی پیدا ہونے کے وقت اور تمہاری اقامت بھی ہو چکی اور رہ جاتا ہے سلاد جنازہ میں امام کے اللہ کو اکبر کہنے کا وقفہ وہ جتنا وقفہ ہے اتنا وقفہ تمہاری زندگی کا ہے لیکن اس وقفے میں بھی جتنی دنیا کی تیاریاں ہم کرتے ہیں اور دنیا کے جبکہ قرآن کریم نے اس کی بڑی فکر دلائی اور فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے آگ کہاں ہے کہ چاروں طرف گناہوں کی آگ لگی ہوئی ہے نگاہوں کے فتنے ہیں کانوں کے فتنے ہیں زبان کے فتنے ہیں موبائل کے فتنے ہیں انٹرنیٹ کے فتنے ہیں سائبر کیفے کے فتنے ہیں فیس بک کے فتنے ہیں ٹیلی ویژن کے فتنے ہیں آپ بتلائیے اتنے فتنوں کے بیچ میں چاروں طرف سے چلتی ہوئی ہواؤں میں یہ چھوٹا سا چراغ جو بچے کے دل میں جل رہا ہے اگر اس پر حفاظتی کوئی چراغ کے اوپر جیسے وہ رکھ دیا جاتا ہے شیشہ ایسا کوئی شیشہ ہم نے نہیں لگایا تو یہ ہوائیں کیا یہ چراغ کو بجا نہیں لیں گی اس لیے دعوت کے ساتھ ہی بیچارے محنت کرتے ہیں یہ محنت بڑوں پہ کرتے ہیں تاکہ اس کا اثر اور فکر بڑے لے کر بچوں کے اندر لے جائیں اور وہ بچوں کو دین کی تعلیم دینے والے بنے اور فکر کریں کہ یہ نسلوں کو جو ہے دین پڑھانا پڑے گا پہلے جو لوگ ہوتے تھے وہ بچوں کے آنے پر فکر مند ہو جاتے تھے کہ اب یہ بچہ آیا اب ہم کو بہت محتاط ہو جانا پڑے گا ماں باپ بالکل احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کرتے تھے اب زبان کے اوپر قابو رکھنا اپنی بات چیت کے اوپر قابو رکھنا پڑے گا احیاء العلوم میں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ماں باپ کو اولاد کے سامنے کوئی بھی بیجا حرکت نہیں کرنی چاہیے بدتمیزی والی بات نہیں کرنی چاہیے یہ بچہ اگرچہ سمجھ نہیں رہا ہے لیکن آنکھوں کے راستے سے اس کے دل کے اندر لیے ضرورت ہے کہ ماں باپ اپنے آپ کو نہیں بنائے دیکھیے کہ تعالیٰ قرآن طرح کا فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں وہاں کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے حالانکہ سرکار کے گھر میں تو نماز ہی نماز ہوتی راتوں کو اٹھاتے ہیں سرکار ازواج متحرات کو کہ نمازیں پڑھو تحجد ادا کرو بتر پڑھو اس سرکار نصف لیل کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں ان ربك يعلم انك پوری رات عبادتوں کے اندر یہاں تک کہ آخری زمانے میں جب جسم بہت زیادہ ہیوی ہوا سرکار کا تو بیٹھ کر تحمل پڑھتے تھے اور اٹھ کر رکو اور سجدہ کرتے تھے آج تو ذرا پہلے رکھنی بھائی کہ چیئرمین بن بیٹھی جی کرتی اور بیٹھ کے نماز شروع کرتے ہیں اٹھتے بھی نہیں کہ یہ اس طرح پڑھ بھی سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے بس کرسیاں رکھی ہیں ان کے نماز شروع کرتے ہیں اس پر دیوبند کا جو ہے تفصیلی فتوا ہے وہ پڑھو تو پھر اندازہ ہوگا کہ کس کے لیے ہے کرسیاں افریقہ میں جہاں میں امامت کرتا تھا وہاں ایک آدمی تھا وہ ایک گھنٹے پہلے سے کرسیاں لگاتا تھا تقریباً سو کرسی لگاتا تھا اس کا نام میں نے چیئرمین رکھا تھا کیونکہ وہ ایک گھنٹے سے چیئر لگانے کا کام شروع کرتا آج کل ہم لوگ سہولت پسند ہو گئے ہیں سرکار سے کہا جا رہا ہے اتنی نمازوں کے باوجود اپنے گھر والوں کو کہو کہ نماز کی پابندی کریں جب گھر کے اندر نماز پڑھی جائے گی تو گھر کے اندر نماز والا ماحول بن جائے گا دیکھو جب ماں دوپٹہ ہو کر کھڑی ہوتی ہے تو گھر میں جتنے بچے ہوتے ہیں وہ بھی پڑوس میں فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں یہاں رکو کرتی ہے وہ بھی رکو کرتے پھر دیکھا ہوگا کہ جہاں ماں نے قرآن شریف کھول کر گرنا شروع کیا تو چھوٹا سا بچہ پڑوس میں بیٹھا وہ بھی گرنا شروع کرتا ہے ماحول کا اثر پڑتا ہے جب رمضان المبارک کے اندر ماں باپ روزہ رکھتے ہیں بچے اٹھ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں، ہم بھی ہم بھی روزہ رکھتے ہیں روزے کا ماحول گھر میں بنا تو بچے کے اوپر اثر آیا روزے والا نماز کا ماحول بنا تو نماز مدرسے کے اوپر جیسا ماحول ہوگا ایسا اثر ہے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ آئس کریم کو اگر پگھلنے سے بچانا ہے تو فریز والا ماحول دینا پڑے گا بچے کو دیندار بنانا ہے تو دین والا ماحول دینا پڑے گا اب گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے نماز کیسے پڑھیں گے فرمایا کہ وسطی علیہ اور خود بھی نماز کے اوپر کار بند ہو جاؤ کسی کو نماز بنانے کا سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ خود نماز پڑھ کے تم بتاؤ کہ اس طرح نماز پڑھی جاتی ہے تم پابند ہو جاؤ تو سامنے والا کہے گا کہ نماز کی دعوت دی لیکن خود بھی نمازوں کا پابند ہے تو دعوت کا اثر پیدا ہوگا گھر کے ماحول کو دیندار بنانا ہے تو طے کر دو ماں باپ کہ ہم دین دار رہیں گے انشاءاللہ ہماری اولاد بھی دیندار بنے گا یہ بتائیے پانی نہ ہو تو نیچے نل لگا کیوں نہیں آئے گا اس بنا پر کے اوپر اوور ہیڈ پین کے اندر پانی نہیں ہے جب اوور ہیڈ پین کے اندر پانی ہوگا نیچے نل کھولیں گے پانی آئے گا بالکل اسی طریقے سے اگر ہم نے یعنی ماں باپ جو ٹین کی طرح ہیں ان کی زندگیوں میں دین اگر ہوگا تو یہ نل ہے اولاد ان کو اگر کھولا جائے گا تو ان میں بھی اس کے اثرات جو ہے وہ آئیں گے صحابہ کرام چھوٹے چھوٹے بچوں کو دین سکھا دیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گناہگار کو لایا گیا تھا رمضان میں اس نے کچھ گناہ کر رکھا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو نے رمضان میں روزہ نہیں رکھا ہمارے یہاں تو چھوٹے چھوٹے بچے روزے رکھتے ہیں مدینے میں ماحول بنانا پڑتا ہے جب ماں باپ روزہ دار رہیں گے ماں باپ دین دار رہیں گے تو یہ اولاد کے اندر والد صاحب جو ہیں چھوٹا سا لطیفہ جو حقیقت پر وقت سادہ بہت اچھا بیان کرتے تھے اور بتلاتے تھے کہ ماحول کا اثر کیا ہوتا ہے کہتے ہیں بچے کو میں نے پوچھا کہ بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو میرے ابا بھی نہیں پڑھتا بیٹا وہ ابا نماز نہیں پڑھتے تو کوئی بات نہیں لیکن تم کو پڑھا کرتا اپنی امی بھی نہیں پڑھتی

اور میں بھی نمازی بنوں گا نماز چاہتے ہیں کہ اولاد پڑھے تو ہمیں ماحول دینا پڑے گا نماز والا اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے اندر تین کا ماحول پیدا کرے یاد رکھو دوستو اکثر لوگ سمجھتے ہیں بھائی پڑھ کر کیا کریں گے یاد رکھو خالی دنیا ہوگی تو دنیا پاس سمجھے گی نہیں اور پاس سمجھے گی نہیں اور رہے گی نہیں چلی جائے گی اور اگر اللہ نے دین دیا ہوگا تو دین کی برکت سے انشاءاللہ دنیا برتنا بھی آ جائے گا اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائیں گے صاحب کرام کسی یونیورسٹی میں پڑھنے نہیں گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کہ دنیا کے بڑے بڑے پڑھے لکھے ان کے سامنے بیچ اور درماندہ ہو کر رہ گئے سرکار نے کون سے مدرسے میں پڑھا تھا کون سی یونیورسٹی میں سرکار گئے تھے نہیں گئے لیکن آپ نے لا کر جو قرآن کریم پیش کیا دنیا حیران اور درماندہ ہے علوم کے گنجینے ہیں قرآن کریم کے اندر تین سو علوم کی خبر دی ہے جلال الدین سیودی رحمت اللہ علیہ یا لطفان فی علوم القرآن اٹھا کر دیتے آج کا جلسہ آپ کا بڑا اچھا جلسہ تھا مختصر تھا یہ حسن ہے جلسے کا کہ اسے مختصر رکھا جائے ورنہ عام مدن جلسے اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ لوگ سن سن کے سن ہو جاتے ہیں لیکن یہ مختصر جلسہ تھا ان شاء اللہ وقت پر نماز ہوگی کے اپنے بچوں کا مستقبل ان پر ہونے والی محنتوں کو دیکھنے کے لیے آپ تشکیل فرمائیں اور بھی جتنے ماں باپ ہیں ان کو موجود رہنا چاہیے اور بچوں کی کارکردگی پر نظر رکھنی چاہیے ان کا دینی مستقبل بنے اس کی فکر ہم کو کرنی ہے کوئی اور آ کر نہیں کرے گا نہ دنیا کے اور لوگ کریں گے خود ہم ہی کو کرنا ہے کیونکہ قیامت کے دن اس کا جواب بھی ہم ہی کو دینا ہے اللہ تعالیٰ یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو علم نافع عطا فرمائے ماں باپ کے لیے سفارش کا ذریعہ بنائے اور ہم سب کی ہدایتوں کا پورے علاقے میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے میں اساتذہ کرام کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور جتنے کارکنان اور ذمہ داران جو ادارے کو چلا رہے ہیں میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام ہی کو خیر عطا فرمائے انہیں گزارشات پر آج کی بات ختم کرنا چاہتے ہیں واخر دعوانا ان الحمدللہ تعالی رب العالمین